جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فوقیت حاصل ہے اور اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے اس آیت کریمہ میں ایسی متعلقہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے جس کی ماہواری ابھی رکی نہ ہو اور جس کے ساتھ اس کا شوہر ہم بستری کر چکا ہو کہ اگر اس کا شوہر اسے طلاق رجائی دے دے تو اس کی عدت تین ماہواری ہوگی قرآن کریم نے ثلاثت قرو کا لفظ استعمال کیا ہے صحیح قول یہی ہے کہ قرو سے مراد حیض ہے یعنی عورت کو تین حیض کی مدت بطور عدت گزارنی پڑے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا نصب خلط ملط نہ ہو اسی لیے عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے رحم کی حالت چھپائے اگر حمل کو چھپائے گی تو بچے کو اس کے غیر باپ کے ساتھ ملائے گی جس کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے بچہ اپنے خاندان اور حق وراثت سے محروم ہو جائے گا اور محرم عورتیں اس سے پردہ کریں گی بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر لے اسی طرح جس غیر باپ کی طرف وہ منسوب کر دیا جائے گا اس کے مال کا ناجائز وارث ہوگا اس کی عورتوں کا غیر شرع محرم بن جائے گا اور شر و فساد کے دیگر ایسے دروازے کھل جائیں گے جنہیں کوئی بند نہ کر پائے گا مثال کے طور پر اگر وہ عورت حمل کو چھپا دیتی ہے اور کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی حرام ہوگی اور دوسرے آدمی کا اس کے ساتھ جمع کرنا زنا ہوگا اور اگر حیض کو چھپا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ طلاق کے بعد تین ماہواری گزر چکی تو اس نے شوہر کا حق رجت ختم کر دیا اور اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے لیے غیر شرعی طور پر مباح کر دیا اور اگر کہتی ہے کہ ابھی تین ماہواری نہیں گزری ہے حالانکہ گزر چکی ہے تو وہ ناحق نان و نفقہ لینا چاہتی ہے جو اس کے لیے حرام ہے اور اگر شوہر اسے رجوع کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہوگی اس لیے کہ عدت گزرنے کے بعد عقد جدید ضروری تھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر کی نیت اصلاح کی ہے تو عدت گزر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو لوٹا لینے کا وہ زیادہ حقدار ہے اگر عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق ہیں تو شوہروں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہیں عرف عام کے مطابق کھانا کپڑا اچھا برتاؤ رہائش اور ہم بستری وغیرہ عورتوں کے شوہروں پر حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے جس کا لحاظ بیویوں کو بہرحال کرنا ہے فوائد نمبر ایک یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تین حیض کی مدت پوری ہو جانے کے سلسلے میں عورت کی بات مانی جائے گی نمبر دو اگر عورت کی ماہواری بند ہو چکی ہے یا بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی ہے تو اس کی عدت تین ماہ ہوگی اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر شوہر نے ابھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے